وہ اللہ جو اعلیٰ کل قدیر ہے جو ہر ہر کنکر پر بھی حکمرانی چلا رہا ہے اور جس کے حکم کے بغیر کوئی پتا بھی حرکت نہیں کرتا ہم اسی اللہ کو اپنا معبود سمجھتے ہیں اور یقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کسی کو اگر کوئی چیز دینا چاہے تو ساری کائنات مل کر چھین نہیں سکتی اور جس سے اللہ کوئی چیز چھین لے ساری کائنات مل کر اس کو وہ چیز دے نہیں سکتی اور یہی عقیدہ ہم کو سکھایا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ کے نبی پانچوں نمازوں کے بعد یہ پڑھا کرتے تھے اللہ مان لما آتیت ولا موتی لما منات مانع لما آتیت اللہ جس کو کوئی چیز دینا چاہے تو ساری کائنات مل کر اس سے چھین نہیں سکتی روک نہیں سکتی اور جس کو اللہ رب العالمین کوئی چیز جس سے چھین لے تو پھر ساری کائنات مل کر دینا چاہے تو اس کو دے نہیں سکتی یہی عقیدہ ہمیں بہت سی کتابوں میں ملتا ہے بھارتی دھرم گرنتھوں میں ملتا ہے عیسائیت کے اندر بھی ہمیں یہی عقیدہ ملتا ہے بائبل کے آدھار پر اور اگر ہم اپنے پڑوسیوں کو دیکھیں تو ان کی کتابیں اس عقیدے سے بھری پڑی ہیں لیکن افسوس یہ ہے کہ ان کتابوں کو پڑھنے کی انومتی اور اجازت پرمیشن ہر انسان کو نہیں ہے رگ وید میں لکھا ہوا ہے کہ صرف برہمن ہی وید پڑھ سکتا ہے سن سکتا ہے اس کے علاوہ ویش کو چھتری کو سو کو وید پڑھنے کی پرمیشن نہیں یہی وجہ ہے کہ آج بہت سے ہمارے ہندو بھائی بھی پتھ بھرشٹا کے شکار ہو گئے گھوڑ اندھیکار میں چلے گئے میں آپ کے سامنے ایک ایشور واد پر توحید پر ایک دو منتر پڑھتا ہوں اور پھر قرآن کی آیات کو سامنے رکھ کر کمپرومائز کرتا ہوں یچتی یو یو رشہ نس دو منتر اٹھارہ یوگیت ستتم آمر سے ایک چتا شری مدوت گیتا ادیا منتر نمبر دس اور گرا کرٹواں کھنڈ سولہ سوکت بتیسواں منتر او موب سواتر کو دیویم بھی چویا تو یجرو ادا نمبر چھ سوکت نمبر بھی چھ کانڈ نمبر تیس منتر نمبر نو دس یجروید شریمت بھاگوت گیتا کے یہ منتر آپ کے سامنے رکھے ہیں جس میں سب سے پہلے میں یجروید کا وہ منتر پڑھتا ہوں جو میں نے سب سے پہلے پڑھا تھا چیو یو پہ وید ویاس جی کہتے ہیں بھکتو اس سے مانگو جو شکتی دینے یوگ ہے اس سے مانگو جو نیلے جگت کا سوامی ہے اس سے مانگو جو اس ورلڈ کا ماسٹر ہے یاچنا یہ سنسکرت بھاشا کا وہ شبد ہے جو جیون مصدر ہے یاچنا کے ماننا بھیک مانگنا اور اسی سے سنسکرت کے اندر امپریٹو سینٹینس آئے گا یچتی بھیک مانگو چیلے امر یچتی مہا اس سے مانگو جو سب سے مہان ہے اس سے مانگو جو سب سے بڑا ہے نسما دیشوری ریشا اس دیوتا کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جو تمہیں دے سکے کلیئر کر دیا نستما دیوشو کوئی دیوتا ہے ہی نہیں اس کے اترکت اس کے علاوہ دیگشوری رشا جو تمہاری جھولی بھر دے لیکن یہاں بہت سے ملیں گے بابا تیرے در پہ آیا ہوں تو جھولا جھولی بھر کے جاؤں گا ہندو دھرم کی کتاب تگ میں یہ لکھا ہوا ہے اور اس سے بڑی توحید قرآن پیش کر رہا ہے حالانکہ توحید وہ بھی ہے یو پما اس سے مانگو جو دینے والا ہے جو مہان ہے نسفس اس کی اترت اس کے علاوہ وشو کوئی دیوتا نہیں ہے ری ری شاہ جو تمہیں دے سکے کوئی نہیں ہے جو تمہاری جھولی بھر سکے اللہ کے علاوہ کون ہے جو ہمارے بگڑے ہوئے کاموں کو بنا سکے اور اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انداز سے کہا ہے اور یہ عقیدہ سکھلایا اللہ ملاما علمات ہے کائنات کے لوگوں سن لو وہ اللہ جس کو دینا چاہے ساری کائنات مل کر چھیننا چاہے تو نہیں چھین سکتی ولا موتی اور کوئی دینے والا نہیں ہے کوئی عطا نہیں کر سکتا تمہیں لما منات کوئی دے نہیں سکتا تمہیں اگر اللہ نہ دے اگر اللہ روک لے تو تمہاری جھولی کو کوئی بھر نہیں سکتا ادونی جو لکم آئے میرے بندو تم مجھے پکارو آئے میرے بندو تم مجھ سے مانگو استجب لکم میں جواب دوں گا میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا میں تمہاری دعا کو سنوں گا لوگ کہتے ہیں ڈائریکٹ کیسے پہنچے گی یہاں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اللہ نے کیا کہا تم مجھے پکارو میں جواب دوں گا یعنی کلیئر واضح ہے کیا پکارنا بندے کا کام اور سننا اللہ کا کام پکارنا بندے کا کام اور سننا اللہ کا کام ہماری آواز ایک بالشت بھی اوپر نہیں جائے کوئی پرواہ نہیں لیکن اللہ میری آواز کو سنتا ہے یہ کہاں کہا اللہ نے کہ تم پکارو تمہاری آواز ہم تک پہنچتی ہے نہیں آئے اللہ میری زبان ضرور کمزور ہے لیکن سننے والے تیرے کان کمزور نہیں ہیں آئے اللہ میری زبان پر جو دعا آتی ہے وہ بعد میں آتی ہے تو کیا میں بولنے والا ہوں اس حرکت کو تو پہلے سمجھ جاتا ہے میری زبان سے نکلنے والے الفاظوں کو تو پہلے جان جاتا ہے کہ میں کیا مانگنے والا ہوں انہو علیم بذات الصدور اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ تمہارے سینوں کے اندر جو دھک دھک دھک دھک ہوتی اللہ رب العالمین تمہارے سینوں کی دھک دھک کو بھی سنتا ہے علیم بذات الصدور تمہارے سینوں میں مخفی بھیدوں کو بھی وہ اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ کیا ہے ان لا تسمع الموتى سورہ نمل آیت نمبر رسی تم اللہ کے علاوہ کسی ذات کو نہ پکارو آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اندر بھی اتنی طاقت نہیں کہ آپ مردوں کو اپنی آواز سنا سکو لا الموتا آئے نبی آپ مردوں کو بھی اپنی آواز نہیں سنا سکتے نبی نہیں سنا سکتا ہم سنا دیں گے ہو سکتا ہے کرامت ہو اللہ تو اس ہوتا قرآن کہہ رہا ہے نبی آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہاں میرے بعد دوسرا درجہ ہے آپ کا سیکنڈ مقام پر ہیں آپ اللہ کے بعد اگر دوسری کوئی ہستی ہے اللہ کے بعد تو جناب محمد رسول اللہ کا مقام و مرتبہ لیکن توحید ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ نے نبی کو بھی شریک نہیں کیا مردوں کی آواز مردوں کا جینا مردوں کی زندگی برزخی زندگی اس کی کیفیت میں سمجھتا ہوں اے نبی آپ بھی نہیں سمجھتے علم ہوتا آپ اپنی آواز مردوں کو نہیں سنا سکتے اور ایک جگہ تو نام بھی لے لیا وما انت بمسمع من القبور اے نبی آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں کے اندر دفن ہے جو قبروں کے اندر مدفون ہے جن کو قبر کے اندر مٹی ڈال دی گئی ہے آپ ان کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے انسان کتنا کمزور ہے اور یہ بھی نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ ہم ان کو پکار رہے ہیں وَلَا تَدُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَذُرُّكَ قرآن کی آیتیں سنتے جاؤ فیصلہ کرتے جاؤ وَلَا تَدُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَذُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ اور تم اللہ کے اترک ایشور کے اترک کسی ایسی ہستی کو مت پکارو کمپرومائز کر لو یا چٹی ہو یو پم مما اس کو مت پکارو جو دینے لائق نہیں اس سے مانگو جو دینے لائق وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مِن دُونِ اللَّهِ اللہ نے نام بھی لے دیا اللہ کو چھوڑ کر تم کسی کو مت پکارو تدو اللہ ایشور کے اترکت کسی کو مت پکارو مالا ولا یا جو نہ لابھ دائک نہ نہ کارک جو تمہیں نہ پروفٹ دے سکتا ہے نہ لاس پہنچا سکتا ہے جو تمہیں نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ دے سکتا ہے مالا ینفو کا نفع دینا بھی اس کی بس کی بات نہیں ولا یزر ضرر پہنچانا نقصان پہنچانا بھی اس کی بس کی بات نہیں یعنی نفع کا مالک بھی اللہ اور نقصان کا مالک بھی اللہ پھر کیا گاؤ میرے بندو اگر میرا حق مار کر دوسرے کو دو گے تو یہ ظلم ہو جائے گا میرا حق ہے اگر آپ میرا حق مار کر دوسرے کو دے دو تو کیا لوگ کہیں ظالم ہے اس کا حق مارا ہے مانگنا اللہ کا حق ہے ہم مانگے اللہ سے یہ اللہ کا حق ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں یہ حق مار کر تم پیروں کو دے دو ولیوں کو دے دو امتیوں کو دے دو اللہ کے مندوں کو دے دو تو گویا اللہ کا حق مارا جا رہا ہے اللہ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اللہ نے اس کو ظلم سے تشبیح دی ہے فن کا نز اگر تم ایسا نہیں کرو گے اگر تم مجھے نہیں پکارو گے میرے علاوہ دوسروں کو پکارو گے فَإِنَّكَ کا نز الظَّالِمِينَ تب تو تم کھلے ہوئے ظالم ہو جاؤ گے ازم من الظالمین ظالم کہلائے جاؤ گے اس کو آپ یجرویت کے اس منتر سے ملا لیجئے میں دونوں کتابوں کو ایک نہیں کہہ رہا ہوں یہ نہیں کہنے آیا ہوں کہ یجرویت اور ہندو دھرم اور اسلام دھرم دونوں ایک ہے نہیں بلکہ یہ بتانے آیا ہوں کہ ہمارے ہندو بھائیوں کا باطل دھرم بھی ہمارے حق کی تصدیق کر رہا ہے یدا یدا ہی دھرمت سگلا نربتی بھارت جب ایکشور بات میں شرط ملے گا ایش پوجا میں بہو ایش پوجا سملت ہوگی ایک اللہ کو لوگ چھوڑیں گے ظلم بڑھ جائے گی گھور اندکار ہوگا دھرم کا وناش ہوگا اور اندکار ترقی کرے گا دھرم وردی کرے گا تب اوتار گرہن کروں گا شری کشن کہتے ہیں تب اوتار گرہن کروں گا جب ہندو بھائیوں کے اندر جب لوگ ایشور کی شکشا کو بھول گئے ایک ایشور کی کے بجائے ایک اللہ کے بجائے ہر کنکر گنوں نے شنکر بنانا شروع کر دیا تب اللہ نے کہا کہ کرشن جی اور رام چندر جی کی شکچہ کو ہندو بھائیوں نے بھلا دیا ہائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کرشن جی کی اور رام چندر جی کی شکچہ کو دوبارہ استھاپت کرو توحید کو دوبارہ استھاپت کرو ایک پر کو دوبارہ نافذ کرو یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ سارے مذہب غلط ہیں نہیں ہم کسی بھی دھرم کو غلط نہیں کہتے یہ ضرور کہتے کہ قرآن کے کے آ جانے بعد سارے دھرم منسوخ ہیں اب کسی پر عمل نہیں ہوگا ہوگا تو اب جناب محمد رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی شریعت پر کیونکہ آپ کا مذہب وہ مذہب نہیں جو لوگ سمجھ رہے نیا نہیں آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تو میں نیا دین نیا دھرم دے کر نہیں بھیج رہا ہوں میں نے آپ سے پہلے بھی جتنے نبیوں کو بھیجا ہے ان کو بھی وہی دین وہی دھرم دے کر بھیجا تھا جو آپ کو دے رہا ہوں آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے نو ابراہیم اور موسا اور عیسا ان کو بھی وہی دین دیا ہے جو آپ کو دے رہا ہوں سب نے توحید کی شکشا دی توحید کی تعلیم میرے بھائیوں تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچیں کہ آج مسلمان کیا کہتا ہے کہ ارے واہ ایک تقریر میں میں نے سولہ پور میں مہاراشٹری میں پڑھتا میں نے بیان کیا تھا اور وہاں میں نے کہا کہ اللہ رب العالمین بزرگوں پر رحم فرمائے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرے اللہ ان کی محنتوں کو قبول کر لے ایک صاحب اٹھے بےچارے کہنے لگے واہ صاحب بزرگوں کے لیے دعا کر رہے ہم نے کہا کیوں کیا ہوا کہا وہ تو بالکل جنتی ہے ان کے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہم نے کہا تو فاتحہ کیوں پڑتا ہے بڑے پیر صاحب کے نام کی کہنے لگا سوال ملے ان کو ہم نے کہا جب وہ جنتی ہیں تو ان کو ثواب پہنچانے کی ضرورت کیا ہے کہ وہ ثواب کے بھوکے ہیں اگر ثواب کے بھوکے ہیں تو وہ ہماری دعاؤں کے بھی محتاج ہیں اور جو آدمی ہماری دعا کا محتاج ہو وہ ہمارے لیے دعا کر سکتا ہے کہتا ہے کہ تم دعا نہیں کرو مرتے وقت دعا ان کی کی گئی تھی نہیں کی گئی تھی اچھا ایسا کون سا آدمی ہے جس کو بغیر نماز جنازہ پڑھے دفن کر دیا گیا ہو ویسے تو آج ہمارے بھائی بھی کہتے ہیں اللہ کے نبی کا انتقال نہیں ہوا ہے وہ حاضر و ناظر ہیں لیکن یہ بھی مانتے ہیں کہ ان کی بھی نماز جنازہ پڑھی گئی تھی مانتے یہ بھی ہیں کہ بغیر نماز جنازہ کے نبی کو بھی قبر میں دفن نہیں کیا گیا پوچھو اپنے باپ کا جنازہ کیوں نہیں پڑھتے ہو ہاں، وہ تو زندہ ہیں کیوں زندگی میں پڑھ لو ایڈوانس پڑھ لو اگر ہم اپنے باپ کا زندگی میں جنازہ پڑھ لیں تو باپ کی تو ہی ہوگی لوگ کہیں گے اپنے زندہ باپ کا جنازہ پڑھ لیا کوئی اور نہیں ملا تھا رسوا کرنے کے لیے فاطمہ ہی کا باپ ملا تھا زندہ بھی ہے اور ابو نے جنازہ بھی پڑھ لیا کوئی اور نہیں ملا تھا رسوا کرنے کے لیے عائشہ کا شوہر ہی ملا تھا زندہ بھی ہے اور جنازہ بھی پڑھ لیا عمر عثمان نے نے علی اعلی حضرت صاحب کا انتقال ہوا ان کا بھی نماز جنازہ پڑھا گیا اور لوگوں بتاؤ ایمانداری سے پڑھا گیا کہ نہیں پڑھا گیا پڑھا گیا عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ ان کا بھی نماز جنازہ پڑھا گیا اس دور کے لوگوں نے پڑھا بغیر نماز جنازہ کے ان کو دفن نہیں کیا مجھے بتاؤ نماز جنازہ میں دعا کیا پڑھی جاتی امام نے بھی دعا پڑھی ہوگی پیچھے مقتدیوں نے بھی پڑھی ہوگی عبد القادر جیلانی صاحب کا جنازہ آ گیا حضرت کا جنازہ آ گیا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی لاش جنازہ آگے اور امام ان کے پیچھے کھڑے ہو کر دعا پڑھ رہا ہے اللہ مغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا و وصغیرنا و وذکرنا و غالبینا و اور لوگ یہ دعا کس کے لیے کی جا رہی ہے بڑے پیر صاحب کے لیے کی جا رہی ہے اعلیٰ حضرت کے لیے کی جا رہی ہے خواجہ معین الدین چشتی کے لیے کی جا رہی ہے شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی کے لیے کی جا رہی ہے کیا کہا جا رہا ہے حینا اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے وہ میتی ہمارے مردوں کو بھی بخش دے شاہدنا و غائبنا ہمارے حاضروں کو بھی بخش دے ہمارے غائبوں کو بھی بخش دے و و انسانا اے اللہ ہمارے مردوں کو بھی بخش دے ہماری عورتوں کو بھی بخش دے او لوگو جب میت میں بھی شامل ہیں ان کو بھی حاضر کیا اللہم مغفر لحینا و میتنا آج تم ان کے لیے دعا کر رہے ہو جو آج بھی جنازے کے وقت ہے ہماری دعا کا محتاج تھا اتنا محتاج تھا کہ ہماری دعا کیے بغیر اس کو قبر میں بھی نہیں اتارا گیا او لوگ جو اتنا موتا جو پھر تم اس کی قبر پہ جا کے کہو کہ میری دعا اوپر تک لے کے پہنچ جاؤ یہ کہاں کی عقل مندی ہے آج گناگار ہو ان کے لیے دعا کر رہے ہو اللہ لے آئیے نا آج ڈائریکٹ پہنچ رہی ہے کیسے پہنچ رہی وہ بھی بڑے پیر صاحب کے پاس اے اللہ میرے زندوں کو میرے مردوں کو بخش دے آج تمہاری اللہ ڈائریکٹ سن رہا ہے کل ڈائریکٹ نہیں سنے گا اب بڑے پیر صاحب کے لیے دعا کر چکے ہو اب جو بھی دعا پہنچانا ہو بڑے پیر صاحب کے وسیلے سے لے کے آؤ یہ کہاں کی عقل مندی کی بات ہے بہت سے لوگ کہتے اللہ تعالیٰ نبی کے صدقے میں دعا قبول کر لے اب یہ بتاؤ نبی کے لیے بھی دعا کر رہا ہے یہ آدمی حالانکہ کون نہیں جانتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنتی لیکن پھر بھی نبی نے کہا میرے لیے دعا کرو کیا دعا کرتے ہو مقام محمود اللہ اذان کے بعد دعا پڑھتے ہو کہ نہیں مقام محمود اول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام فرما محمود مقام عطا فرما جس کا تو نے وعدہ کیا کون دعا کر رہا ہے ہم دعا کر رہے ہیں آپ دعا کر رہے ہیں کس کے لیے نبی کے لیے پھر ہم نبی کی چوکٹ پہ جا کے کہیں کہ اللہ کے نبی میری دعا لے کے اوپر تک پہنچ جاؤ اور سنیے اللہ محمد کس کے لیے دعا کر رہے ہو اللہ محمد اے اللہ تو درود اور رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کما صلی تعالیٰ جیسا کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام پر درود اور رحمتیں بھیجی تھی ہمارے نبی پر بھی بھیج کون دعا کر رہا ہے ہم اور آپ نمازوں میں بھی چلتے اٹھتے پھرتے یہ دعا کر رہے ہیں نبی کے لیے پھر ہم یہ کیسے کہتے ہیں نبی کے صدقے میں قبول فرما لے اتنی چھوٹی سی بات آپ کے سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم گناگار ہیں اللہ ڈائریکٹ ہماری نہیں سنتا تو کیا صرف نیک لوگوں کی اللہ سنتا ہے گناگاروں کی نہیں سنتا نہیں ہم گناگار ہیں اس لیے ہم ان کے پاس جاتے ہیں میری لے کے اوپر پہنچتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ پیر صاحب جتنے سب گناگاروں کا ٹھیکہ لیے ہیں ارے آپ خود فیصلہ کریں گے آئیے آپ کہتے ہیں ہم نہیں کہتے ہیں کہ ہم گناگار ہیں اس لیے اللہ ڈائریکٹ ہماری نہیں سنتا ان کے پاس جاتے ہیں ان کے تعلقات ہیں اللہ تعالیٰ سے میں نے مانا ان کے تعلقات اللہ تعالیٰ سے تو کیا اور لوگوں کی سفارش لے کے جائیں گے وہ یا اللہ تعالیٰ سے کوئی کمپرومائز ہے کہ اتنے گناگاروں کی سفارش تم کرو گے تو ہم مان لیں گے قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دو میرے بندوں سے یا عبادی نصرت اسرفوا على انفسهم پر ظلم کر رکھا ہے زمین و آسمان بھر کر بھی اگر تم نے گناہ کر ڈالے تو اللہ کی رحمت سے تم نا امید نہ ہو جاؤ اللہ کی رحمت سے تم نا امید نہ ہو جاؤ ان اللہ الذنوب اللہ رب العالمین تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ مسند احمد کے اندر یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک شخص جنگل میں تھا ستائیس سال تک جنگل میں رہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے اس نے اپنے باپ کا مرڈر کیا اپنی ماں کا مرڈر کیا اپنے بھائی کا مرڈر کیا اپنے بہن کا مرڈر کیا سب کو مار ڈالا اور بھاگ گیا جنگل کے اندر کیونکہ اس کو یہ امید تھی کہ میں بہت گناگار ہوں اور میرے مذہب کے مطابق مجھے ثواب نہیں ملے گا یا مجھے جہنم ملے گی اس کے عالموں نے فتوا دے رکھا تھا وہ جنگل میں بھاگ گیا ستائیس سال تک وہ جنگل کے اندر رہا جنگلی بن چکا ہے جس جانور کو دیکھتا پھاڑتا اس کا خون پی جاتا اس کا گوشت کچا چبا جاتا خود زہریلا انسان بن گیا بڑے بڑے شیروں کی آوازیں اس کے پیروں میں بریک نہیں ڈالتی وہ خود ایک خطرناک بن چکا اس کے ناخون کافی بڑے ہو چکے ہیں جس جانور کو چاہتا پھاڑ ڈالتا ستائیس سال تک کسی طریقے سے رہتا جنگل میں ایک دن ستائیس سال کے بعد اپنی جھاڑی سے نکلتا ہے اور چلنا شروع کر دیتا ہے جب چلنا شروع کر دیتا ہے وہ تو صبح چلتا ہے شام تک چلتا رہا رکنے کا نام نہیں لیتا یہاں تک کہ بھوک لگتی ہے کسی جانور کو پھاڑتا اس کا گوشت کھا جاتا اس کا خون پی جاتا اور پھر رات بھر چلتا رات میں شیروں کی آوازیں آ رہی ہیں چیتوں کی آوازیں آ رہی ہیں کی آوازیں آ رہی ہیں لیکن اس آدمی کے پیروں میں بریک نہیں لگتے کیونکہ یہ خود خطرناک جانور کی طرح بنا ہوا ہے اس کو کوئی خطرناک جانور اس کی ڈراؤنی آواز کیسے روکے چلا چلا جا رہا ہے یہاں تک کہ یہ تین دن تین رات مسلسل چلتا رہا بھوک لگتی جانور کو پھاڑتا اس کا گوشت کھا جاتا کچا چبا جاتا اس کا خون پی جاتا اور پھر چلنے لگتا علامہ سیوتی رحمت اللہ علیہ مستدامت کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ آدمی جب تین دن تین رات تک مسلسل چلتا رہا صبح نماز چوتھا دن ہو رہا ہے صبح فجر کی نماز کا وقت ہے چڑیاں اپنے اپنے درختوں کے اوپر بیٹھ کر چہچہا رہی ہیں اور اس آدمی کو شہر کی آبادی آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے جنگل پیچھے چھوٹ گیا ہے جھوپڑیوں کے پاس گزر رہا ہے صبح کا سہانا سہانا وقت ہے جھوپڑیوں کے پاس سے گزرتے ہوئے پھر جنگل کی طرف جانا چاہتا ہے کہ اچانک ایک آواز اس کے کانوں میں گئی اور اس آواز کو سنتے ہی اس آدمی کا پیر لرس گیا پیروں میں دیکھ پڑ جاتے ہیں اور رک جاتا ہے غور کرنا تین دن تین رات مسلسل چلتا رہا لیکن اس آدمی کے پیروں میں بریک نہیں لگے بڑے بڑے خطرناک جانوروں کی آوازیں آئیں لیکن اس آدمی کے پیروں میں بریک نہیں ڈال سکی خطرناک اور موزی جانوروں کی آوازوں سے بھی سے ڈر کر بھی یہ آدمی نہیں رکتا چلتا چلا جا رہا ہے لیکن اچانک جھوپڑی سے آواز آتی ہے اور اس کو سن کر اس آدمی کا قدم رک جاتا ہے کان جھوپڑی کی طرف لگاتا ہے کسی صحابی کے گنگنانے کی آواز آ رہی تھی قرآن کریم کے ان الفاظوں کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی عبادی لا من رحمت اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں میں اعلان کر دو کہ اگر انہوں نے گناہ کر کر کے زمین و آسمان بھی بھر لیا نفس پر ظلم کر ڈالا ہو وہ بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جائیں ان اللہ اللہ ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اس آدمی نے جب یہ کلمہ سنے کہنے لگا مجھے میری منزل مل گئی مجھے میرا راستہ مل گیا میں اسی گھر سے آ رہا تھا کہ اب تو میرے مذہب میں میری بخشش کا کوئی راستہ نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے کون سا یہ مذہب ہے جھوپڑی کے اندر گھس جاتا ہے صحابی رسول نے اس کی شکل کو دیکھا داڑھی بکری ہوئی دیکھی موچوں کے لمبے لمبے بال دیکھے چہرے کی حالت بری دیکھی بڑا گندا حال دیکھا ناخن بڑے بڑے دیکھے صحابی رسول چیختے ہوئے کہتے ہیں آئے جنگلی بن مانوس کیا مجھے ڈرانے کے لیے آیا کیا تجھے نہیں معلوم کہ محمد کا امتی جنگلی جانوروں سے نہیں سوائے رب العالمین سے ڈرتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا تقل اللہ ایمانوں والو اللہ سے ڈرو اس کے علاوہ کسی کا خوف تمہارے دکھ میں نہ آئے نہیں میں تمہیں ڈرانے کے لیے نہیں آیا میں تو اس کتاب پر ایمان لانے کے لیے آیا ہوں جو تم پڑھ رہے ہو آئے میرے بھائی کون سا مذہب ہے فرمایا محمد رسول اللہ لے کے آئے کا کتاب کون سی ہے کا قرآن تیئیس سال کے اندر نازل ہوئی نبی اکرم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کتاب ہم کو دی جو اللہ کی طرف سے اتری ہے کہا اس کتاب نے میری آنکھیں کھول دی مجھے اسلامی شکل پہ لاؤ مجھے اس کتاب کی تعلیم دو میں بھی اس کتاب پر ایمان لاتا ہوں اور اس نے بابا سے بلند اسی جگہ پر کلمہ پڑا اشہد اللہ الہ الا اللہ